أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن یعنی اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے ایمان روشنی جبکہ کفر تاریکی ہے یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان لانے والا جو پہلے میت یعنی مردہ تھا یعنی ضلالت میں حالق اور حیران تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا یعنی اس کے قلب کو ایمان کی دولت بخشی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق و ہدایت فرمائی اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جو اس کے چلنے میں رہنمائی کرتا ہے یہ نور قرآن ہے یہ مؤمن اس شخص کی طرح تھوڑا ہی ہو سکتا ہے جو اپنی جہالتوں اور گمراہی کی تاریکیوں میں ہو جو ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا جس سے اس کو چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر نور کی بارش کی جس نے اس نور کو پا لیا اس نے ہدایت پالی اور جس نے اس نور کو نہیں لیا وہ دنیا میں گمراہ ہو گیا یہ روایت سنن ترمیدی نیز مسن احمد ابن حبان وغیرہ میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے جو ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء شیطان ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی اہل دوزخ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سر جھکائے جھک کر ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا اور سرات مستقیم پر چلتا ہے اور فرمایا دو قسم کے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو ہیں اندھے اور بہرے اور دوسرے آنکھوں اور کان والے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم اس بات کو ذرہ نہیں سمجھتے اور فرمایا نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور نہ تاریکی اور نور اور نہ سایہ اور گرمی اور نہ زندہ اور مردہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں آپ اے نبی قبر کے مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ تو فقط عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں اس موضوع پر بہت سی آیتیں ہیں وجہ مناسبت ان مثالوں میں نور اور ظلمات ہیں کہ اس صورت کے اول میں اسی مثال سے ابتدا ہوئی ہے یعنی جعل الظلمات و نور سے ابتدا کی ہے بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مثال سے مراد دو معین شخص ہیں اور وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو گویا پہلے میت یعنی مردہ تھے قبول اسلام سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور انہیں نور عطا فرمایا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے لوگوں کے اندر چلتے ہیں اور کہا گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما مراد ہیں لیکن جو ظلمات میں ہیں وہ اس سے نکل نہیں سکتے وہ ابو جہل یعنی عمر بن شام ہے اور صحیح یہی ہے کہ آیت عام ہے اس میں ہر مؤمن اور کافر داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کدلی کا زین نل مکین کی یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے اعمال اچھے بنا کر ہی دکھاتے ہیں اور یہ بات ان کافروں کی اپنی جہالت اور گمراہی کے سبب ہے